ابو حریرا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ معزز و مکرم کوئی عبادت نہیں ہے جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار تین سو ستر یہ حدیث حسن ہے